ر جمات فدائی کو رائی ہو گر جمات فدائی کو اجلائی ہو زندگی آ ہو جماد پہ تماشائی ہو زندگ کے جنازے بے تما شاہی ہو در جانا تو فدائی کو جائی ہو زندگیا کے جنازے پہ تماشائی ہو تیری سورج کون میں اتر آئی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی آئی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو نیک ساتھ ساتل ایسے بدلائی ہو نیک ساتھ سے اگل ایسے بدلائی ہو در جانا پہ کوئی محو جبین سائی ہو در جانا پہ کوئی محو جبی سائی ہو نیک ساتھ سے اجل ایسے بدلائی ہو طاعت سے اجل عیش بدلائی ہو در جانا پہ کوئی محر جبی سائی ہو سنگ در پہ تیرے یوں ناسی فرسائی ہو یا رسول اللہ سنگ در پہ تیرے یوں نا پڑتا ہو خود کو بھولا ہوا جانا تیرا شید آئی ہو خود کو بھولا ہوا جانا تیرا شہ ہو خود بخود خود وہاں کھچ کے چلی آئی ہو خود بخود خود وہاں کھچ کے چلی آئی ہو دشت تے میں جہاں بادی پیمائی ہو دشت تے بام جہاں بادی پیمائی ہو خود بخود وہاں کھچ کے چلی آئی ہو دشت تے میں جہاں بادی اپنے مائی ہو موسم میں ہو وہ سو کی کھتا چھائی ہو موسم میں ہو وہ سو کی گھتا چھائی ہو چشم ساقی سے پیئے جل سے سہ پائی ہو چشم سا سے پیئے جل سہ تہبائی ہو چاندنی رات میں پھر میں کو ایک دور چلے چاندنی رات میں پھر میں ایک دور چلے بز میں افلاق کو بھی حسرت میں آئی ہو بز میں افلاق کو بھی حضرت میں آئی ہو ان کے دیوانے کھلی بات کہاں کرتے ہیں بات سمجھے وہی جو صاحب دانائی ہو بات سمجھے وہی جو صاحب ہو دست طیبہ میں چلوں چل کے گروں گر کے چلوں دست تہبان میں چل کے گروں گر کے چلوں دست تہبان میں چل کے گروں گر کے چلوں نہ توانی میری سب رش کے توانائی ہو میری سب رش کے توانائی ہو